حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہمانہ بیان کیا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لئیس بن سعد نے بواسطہ زہری ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو باون